ایسی تعلیم دیتا ہوں جو تمہارے لیے اور ایسا ہے جیسے جو والد اپنے بیٹی کی تربیت کرتا ہے وہی بات بتاتا ہے جو اس کے لیے مفید ہے میں بھی تمہارے لیے وہی بات تجویز کرتا ہوں جو تمہارے لیے مفید ہی مفید ہے تو اب اتنی بات سمجھ لیں کہ جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوگی وہ ہمارے لیے مفید ہی مفید ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے کون سا فائدہ دین کا فائدہ اول اور مقصود اور جہاں دین کا فائدہ ہوتا ہے وہاں ساتھ ساتھ دنیا کا بھی فائدہ تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے تمہارے لیے وہی بات میں سوچتا ہوں جو کہ والد اپنے فرزند کے لیے سوچتے اور کوئی بھی والد اپنے فرزند کے لیے برا نہیں سوچتا بلکہ ہمیشہ اچھا ہی سوچتا چنانچہ اب آپ یہ دیکھ لیں یہ کلمات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی میری تعلیم ہے جو بھی میرا ارشاد ہے وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ والد اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے یہ سب چیزیں نسائیں جو تمہارے لیے مفید ہی مفید ہیں ان میں ایک یہ فرمایا کہ ذہب احدکم کم جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء کی طرف جائے فلا یس تقبل قبلتا فلا یس تو قبلہ کی طرف رخ بھی نہ کرے اور قبلہ کی طرف پشت بھی نہ کرے اور اس کی علت جو ہے وہ تعظیم قبلہ ہے تعظیم قبلہ ہے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسجد میں کو قبلہ کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ تھوک پھینکے یہ عام طور پر بلغم وغیرہ پھینکے تو قیامت کے دن وہ اس کے جبہ پر لگائی جائے گی قیامت کے دن اس کے ماتھے پر لگائی جائے گی اور اس کی علت بھی جو ہے وہ تعظیم خانہ کعبہ کی تعظیم ہے اور تعظیم اس طریقے سے کرو کہ پیشاب کرتے وقت اور براز کے وقت بول کے وقت اور براز کے وقت اس طرف رخ کر کے نہ بیٹھو چاہے وہ جگہ جو ہے وہ کھلے میدان کی ہو اور چاہے وہ جگہ جو ہے وہ گھر کے اندر ہو اصل میں اس کی دو علتیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ علت بیان کی گئی ہے کہ عام طور پر جنگل میں فرشتے اور جنات وغیرہ ہوتے ہیں اگر آپ وہاں کریں گے تو ان کا سامنا ہوگا سطر نہیں ہوگا یہ علت شفافے کے ہاں ہے اور ہمارے ہاں تعظیم ہے جب علت تعظیم اور عظمت بیت اللہ کی ہوگی تو اس میں بیابان میں بیٹھنا اور گھر میں بیٹھنا دونوں برابر سمجھ گئے نا تو یہ یہ فرمایا کہ اور ولا بے یمینی ہی دائیں ہاتھ سے وہ استنجا نہ کرے استنجے کے لیے دائیں ہاتھ استعمال نہ کرے اس لیے کہ دائیں ہاتھ جو ہے وہ ایسی چیز کے لیے جو عام طور پر اچھی چیزیں سمجھی جاتی ہیں مستحسن سمجھی جاتی ہیں وکان یا امروبار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے تین پتھروں کے استعمال کا یہ ہیں بھائی پتھر تین پتھروں کے استعمال کا چنانچہ یہاں پر ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ کلوخ کے لیے پتھر ہی متعین ہے اس کے لیے پتھر ہی متعین ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقصد یہاں پر جو ہے وہ ہے صفائی اور صفائی جو ہے وہ جس طریقے سے پتھر سے ہوتی ہے ڈھیلے سے بھی وہ ہو جاتی ہے ڈھیلا استعمال کرے تو بھی ہو جاتی ہے یا اور بھی کوئی منشف چیز ہو جس سے کہ صفائی ہو جاتی ہے بہرحال اس کا استعمال احناف کے ہاں بھی بلکہ آئم اربا کے ہاں جو ہے وہ کیا استعمال ہوگا بھیا ہر وہ منشف جس سے کے مقام کی تنشیف ہو جاتی ہے اور تنظیف ہو جاتی ہے اور نظافت حاصل ہو جاتی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ جائز ہوگا تو یہ فرمایا کہ مکان یاب السلاس احجان و ینہا ان روس و رما حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لید روس کہتے ہیں بھائی گھوڑے اور گدھے کی مینگنی کو جس کو اردو میں لید کہتے ہیں لید اور بوسیدہ ہڈی سے آپ نے منع فرمائی یہ کل ہو گئی تھی جی بھائی حضرت امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تین پتھر متعین ہے تین سے کم کا عدد جو ہے وہ جائز نہیں اور یہ مشہور یہ ہے کہ حضرت امام نسائی بھی شافی ہیں لیکن یہاں ان کے رد میں باب قائم کر رہے ہیں بے اقلی من سلاستے احجار تین سے کم احجار سے بھی استطابت جائز ہے اور جی بھائی بے اکلّہ من صلاح احدار یہ ظاہریہ کا مستقل ہے اور یہ فرمایا کہ قال لہو رجل حضرت سلمان فارسی سے ایک رجل نے کہا اور وہ رجل جو ہے وہ کافر تھا اور اور ازر استحضا فرمایا کہ تمہارا مذہب بھی عجیب ہے کہ جو کہ کھانا پکانا پینا اور تو درکنار وہ پاخانے کی بھی تعلیم ہے پخانہ بھی اس طریقے سے کریں خراعت کا معنی ہوتا ہے خیرات خاکی کثرے کے ساتھ ہے خیرات کا معنی ہوتا ہے پخانے کے لیے بیٹھنا خیرات کا معنی کیا ہوتا ہے پخانے کے لیے بیٹھنا تو یہ اس نے کہا رجل ان صاحب محمود لئی کہ تمہارا ساتھی تمہیں جو ہے یعنی نبی تمہیں تعلیم دیتا ہے یہاں تک کہ پخانے میں بیٹھنے کے لیے بھی کھلا جل فرمایا ہاں کیوں نہیں یہ سب چیزیں کی تعلیم دیتا ہے اب یہاں بات یہ تھی کہ جب یہ بات کہی تو حضرت سلمان ایک دم سے اس کو ایک سنا دیتے کھری کھری سنا دیتے لیکن اس طریقے سے تبلیغ نہ ہوتی اور یہ فرمایا کہ تمہاری نظروں میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ یہ چیز تو پاکیزگی اور عمدگی کی علامت ہے کہ حضور ہمیں صرف اور مسائل ہی نہیں سکھاتے بلکہ یہ باتیں بھی حضور ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور جس چیز کو اس نے برا سمجھ کے کہا تھا اس کو حضرت سلمان نے مستحسن کہہ کے بتا دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کی عمر جو ہے ساڑھے تین سو سال یا ڈھائی سال ڈھائی سو سال اور بہت سے نشیب و فراز دیکھ کے آئے تھے اور کئی آدمیوں کے غلام بنتے بنتے حضور نے ان کو خرید لیا تھا اور پھر آزاد دیا تھا تو یہ حضرت سلمان فارسی ہیں قال قال رجل ان صاحبکم لم حت الخرا یہاں تک کہ آپ کو تعلیم دیتے ہیں پاخانے میں بیٹھنے کی بھی قال جل نہانا ان نستقبل القبلہ تھا صرف یہی بات نہیں بلکہ ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم بیت الخلاء کے وقت غائط کے وقت یا بول کے وقت قبلے کا رخ کرے اور نستنجیا بے ایماننا یا یہ ہم دائیں ہاتھ سے سجا کرے اور نقطفیہ اور نقطفیہ بے اقل من صلاست احجار یا یہ کہ تین پتھروں سے کم پر ہم اکتفا سمجھ گئے نا جی بھائی یہ قال ابو عبد الرحمن سمرا نسائی ہے رحمہ اللہ ہے وہ فرض رکس و تعام الجن انہوں نے رکس کی جو ہے تشریح فرمائی ہے کہ وہ جنوں کا تعام ہے اس پر لوگ بہت ہی حیران ہیں کہ رکس کا ترجمہ تو ہوتا ہے کی صوفی الٹے کر دیے گئے الٹا کرنے کے معنی میں آتا ہے اور یہاں دوسرا رجز اس کو رج سے نکالا ہے رج سے جیم کو کاف سے بدل کے رکس کر دیا تو یہ نجاست کو کا نام ہے نہ کہ تام کا جن کے تام کا تو اس لیے حیرانگی کا اظہار کیا رکس و تام ہو جن بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو روسا ہے یہ جو روسا ہے یہ ان کے جانوروں کا تار آپ کو پیچھے بتایا نا کہ ہڈی پر جنوں کو گوشت لگا کے دے دیا جاتا ہے اور روسا وغیرہ پر ان کے جانوروں کا غذا بنا کے دے دی جاتی ہے اس کو جانور کھاتے ہیں اور اس کو جنات کھاتے ہیں تو یہاں جو فرمایا ہے کہ تعام الجن یہ مرادی معنی ذکر فرمایا ہے کہ صرف جن ہی کا تعام نہیں ہے بلکہ جنات کے حیوانات کا تعلق جی بھائی اور یہ جو باپ قائم فرمایا یہ رخصت و فل استطابت بھی حجر ہے دو حجر پر اکتفا کرنا اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام شافی رحم اللہ کا رد فرماتے ہیں حضرت امام شافی رحم اللہ کے ہاں تین کا عدد متعین ہے تین کا عدد کیا ہے متعین ہے تو فرمایا کہ دیکھیے امام صاحب دو پتھروں کو ذکر فرما رہے ہیں اور حضور نے پیسے لے کے تو آئے تھے صحابی اپنے طور پر تین منشف دو تو پتھر تھے اور ایک جو ہے وہ روس تھی تو حضور نے روس کو پھینک دیا فرمایا یہ تو خود نجس ہے یہ تو خود نجس ہے اس کو لانے کی حاجت نہیں تھی تو دو سے آپ نے استطابہ فرمایا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دو سے بھی استطابت جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے صحیح ہو جاتی ہے اگرچہ حافظ ابن حضر رحمہ اللہ نے دوسری جگہ سے اور بھی جو ہے وہ کہا کہ پھر وہ صحابی گئے اور وہ پھر ایک اور لے کے آئے پتھر لے کے آئے تو تین پتھر ہوئے تھے لیکن وہ روایات اتنی قوی نہیں ہے جی بھائی قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن مكتور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمرت فاوضي جب استجمار کریں تو وطر عدد استعمال کریں وطر کہتے ہیں تاپ جب وہ استطابت کرے استجمار کا من استطابت ہے تو تا قدر استعمال کریں اور آپ کو معلوم ہے تا قدر جس طریقے سے تین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس طریقے سے ایک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے گویا گا یہ ترجمہ بھی حضرت امام شافی رحم اللہ کے مسلک کے خلاف جی بھائی اب یہ قال اخبرنا قتيبة عن قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن مسلم بن قرط عن مروه عن عائشه الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغاية فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطل بها فإنها تجزئ عنه دیکھیے استنجا جو ہے وہ تین طریقے سے کیا جا سکتا ہے ایک یہ کہ صرف پتھر استعمال کیے جائیں یہ بھی جائز ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف پانی استعمال کیا جائے یہ بھی جائز ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں استعمال کی جائیں اور دونوں چیزیں استعمال کرنا پتھر بھی اور پانی بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہر جالم یہ ہے منائی یت کہ وہاں مسجد نبوی کے بارے میں ہے اور یا مسجد کوبا کے بارے میں توبہ نہیں بھی کوبا کے بارے میں مسجد قباء کے بارے میں فی ہے رجالن یو یتطہرو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی تعریف آئیے آپ کا کیا عمل ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم احجار استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی کو استعمال فرماتے ہیں فرمایا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی تعریف کی گئی ہے تو دونوں کو استعمال کیا جائے تو یہ قابل تعریف لیکن یہ کہتے ہیں ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ صرف پتھر ہی استعمال کیا جائے اور وہ جو ہے پتھر کا استعمال کرنا حضرت علی مرتضیٰ کا قول ہے کہ فرمایا کہ پہلے زمانے میں وہ یب آرون بارہ وہ اس طریقے سے پاخانہ کرتے تھے جس طریقے سے بکریاں مینگنیاں پھینکتی ہیں وہ ان تم تسلطون سلتا اور تم دست کرتے سمجھے نہیں تم ایسا ہے ڈھیلے قسم کا پخانہ تمہارا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب پخانہ ڈھیلے قسم کا ہوگا تو وہ پتھر سے بجائے اس کے کہ صاف ہو وہ کیا ہو جائے گا وہ اور زیادہ پھیل جائے گا پھیل جائے گا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پتھر بھی استعمال کیا جائے اور پانی بھی استعمال کیا جائے اگر صرف پانی استعمال کیا جائے تب بھی پاکی حاصل ہو جائے گی مکمل پاکی حاصل ہو جائے گی ایک لڑکا ہوتا تھا میرے ساتھ میری ہم میری عمر کا ایک لڑکا میں اور ایک لڑکا جو میرا ہم عمر تھا وہ ہم دونوں خدمت پر معمور تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہم کرتے تھے تو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مشائق جو اپنے طلبہ سے خدمت لیتے ہیں وہ خدمت لینا کیا ہے تو وہ خدمت پہ معمور تھا اور یہ پھر کہا گیا کہ یہ کون لڑکا تھا بعض نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے لیکن یہ بات اس لیے صحیح نہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ بڑی عمر کے تھے وہ لڑکے نہیں تھے لڑکا کس کو کہتے ہیں لڑکا اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں دودھ چھوڑنے سے لے کر سات سال کی عمر تک لڑکا کہتے ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ داڑھی نکلنے تک اس کو غلام کہتے ہیں اور جب داڑھی نکل جائے تو وہ رجل ہو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 کہ میں نے ایک مطلب بتایا نا دوسرا بتایا تیسرا بتایا فرمایا نا تو میں نے عرض کیا حضرت آپ ہی بتا دی تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں مائیں جاری ہو تو وہ ناپاک نہیں تو فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے رونا آ گیا میں نے اٹھ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے ماتھے کو چوم لیا کر اٹھ کے ماتھے کو چوم لیا کیا دقت نظر ہے اور کیا ہی یہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ کیا دقت نظر ہے کہ جب دو مٹکے پانی ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا اور اس سے مراد جو ہے وہ ماں جو ہے وہ ماں مائے جاری کہتے ہیں کہ مائے جاری ناپاک نہیں ہوتا یہ اصطلاح جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے نکالی ورنہ اس کی اصطلاح پہلے نہیں تھی اب رہی یہ بات کہ جو یہ مشہور ہے اناف کے ہاں کہ پانی جب دا دردا دا ہو تو اس وقت اس میں اگر نجاست گر جائے بشرطے کے عہد الاوصاف ثلاثہ نہ بدلیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتا اور اس کے لیے یہ ہے کہ اناف کا جو اصل مذہب یہ نہیں ہے اصل مذہب یہی ہے کہ وہ پانی استعمال کرنے والا وہ اپنے زن کو دیکھے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کثیر ہے تو ناپاک نہیں ہوگا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ قلیل ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا جب اس میں نجاست پڑے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا اور پھر اس کی تحدید کرنا یہ ذرا عام لوگ تو جو کہ فیصلہ کر سکتے ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اور ہم کیسے فیصلہ کریں گے اس کے لیے آسانی یہ پیدا فرما دی کہ پانی کھڑا ہے کہیں تو ایک جانب سے اگر آپ حرکت دیں تو دوسری جانب کو حرکت نہ ہو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ماں کیا ہے مائع کثیر ہے مائع قلیل نہیں ہے اور پھر حضرت امام محمد رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں کثیر کیا ہے تو فرمایا کا مسجد ہی سین میں کھڑے تھے کہ جیسے میری مسجد ہے وہ تخمینہ بتایا اور وہ آدمی جو ہے سنتے اس نے ناپ لیا ناپنے سے معلوم ہوا دا در دا جو ہے وہ ہاتھ لمبی ہے اور دا ہاتھ چور دس چھوڑیے تو یہ اس سے یہ کہہ دیا کہ پانی اگر دا دردا ہوگا تو ناپاک نہیں ہوگا اور اگر کم ہوگا تو نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جائے چنانچہ اس کا تجربہ کیا گیا دا دردا ایک ہاؤس بنایا گیا اور اس میں دو کلے پانی ڈال دیے گئے اور کلے بھی جو ہے حجر کے وہاں کے آیا گیا تو پھر وہ واقع وہ جگہ بھر گئی اس میں ایک جانب کو حرکت دی تو دوسری جانب کو حرکت نہیں ہوئی تو اناف کا جو مسلک ہے وہ بھی شفافی کے مسلک سے کوئی زیادہ دور نہیں سمجھ گئے نا جی بھائی عربی یا نہیں بھائی عربی کرو گے تو پھر یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے آپ سے ان عربی یا نہیں ان عربی ہیں یہ دو لفظ ہوتے ہیں بھائی ایک آرابی آرابی جو ہے یہ آراب کی طرف منسوب ہے اور آراب ایسا جمع ہے کہ اس کو کوئی مفرد نہیں اور جہاں تک تعلق عرب کا جب عربی کہا جائے تو شہری کو کہتے ہیں اور جب آرابی کہا جائے تو دیہاتی کو سمجھے نا فرق دونوں میں آراب آراب جو ہے وہ جمع ہے اس کا کوئی مفرد نہیں اور آراب کہتے ہیں دیہاتی کو اور جب عربی بولا جائے تو اس سے مراد جو ہے وہ شہری ہوتی ہے دونوں میں فرق ہے عربی شہری کو کہتے ہیں اور عرب دیہاتی کو کہتے ہیں سمجھے نا جی ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں یعنی بعض دوسری روایات میں کہ ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا جی بھائی بعض لوگ اٹھ کے اس کی طرف جھپنے لگے تو حضور نے فرمایا دعو دعو ہو ہو رہنے دو اس کو چھوڑو نہیں رہنے دو اس کو اس کو رہنے دو جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو اصل میں ایک کلیہ ہے جس کو کہتے ہیں آہوان البلیتیں دو مصیبتیں آ جائیں تو آدمی کو یہ حکم ہے کہ آسان جو ہے اس کو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 صحابہ اٹھے اور بعض روایت میں کہ ساخ چیخ چیخ لگائی تو فرمایا کہ داؤ ہو اس کو رہنے دے کیوں اس لیے کہ اب یہ پیشاب کر رہا ہے ایک جگہ پہ جب اس کو آپ بھگائیں گے تو یہ مسجد میں پیشاب کرے گا اب جب پوری مسجد میں پیشاب ہوگا تو پوری مسجد ملوث بس فیصلہ کرنا بالکل بر وقت یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت فرمایا کہ چھوڑ دو اور پھر صحابہ رک گئے اور اس نے بڑی تسلی سے پیشاب کیا اور بالکل وہی جگہ ملوث کی اور پھر حضور کے پاس آ گیا تو حضور نے اس کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہ مساجد جو ہیں یہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے اور پیشاب پخانہ کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے اور بڑی سمجھایا اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضور نے جو مجھے نصیحت فرمائی تو وہ میرے دل میں گھر کر دیا اب وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا اگر اس طریقے سے اس کو ڈانٹ دیا جاتا یا ایک دو تھپڑ مار دیے جاتے تو وہ ایسا رخصت ہوتا کہ پھر آنے کا نام تک نہیں لیکن کیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کو موہ لی فرمایا کہ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سمجھایا اور سمجھانے کے بعد فرمایا کہ ایک لوٹا پانی کا بڑا سب لے آؤ جو ہے دل پانی کا لے آؤ اور وہ لایا گیا تو اس کے اوپر بہا دیا کیا کر دیا گیا بھائی بہا دیا تو اب اتنی ہی حدیث ہے اور بعض دوسری احادیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کو اس کو جو ہے مٹی وٹی اس کی خورش دے چنا اس کی مٹی خورش نہیں وغیرہ وغیرہ تو اب یہاں پر احمد صلاح سے یہ فرماتے ہیں زمین کے پاک کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کے اوپر پانی بہت بس لیکن قربان جائیے احناف کی دقت نظر پر حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے اس کا طریقہ یہ ہے لیکن یہی ہے یہ نہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے لیکن اس طریقے پہ منحصر نہیں ہے بلکہ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کو کھودو وہ جو نجس ہے اس نجس کو تر ہے ابھی ابھی اس کو نکال کے باہر پھینک دو اور باہر پھینک دو گے تو وہ کیا ہو جائے گا بھائی وہ پاک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا وہ پاک ہو جائے گا اس مٹی کو کھود ڈالو اور اس مٹی کو کھودنے کے بعد اس مٹی کو باہر گرا دو تو پاک ہو جائے گا اور یہ بالکل حصی چیز ہے حصی چیز ہے نہیں بھئی یہ ہے کہ جب اڈا ہی نہیں رہے گا تو ہوائی جہاز کہاں اترے گا تو جب وہ جگہ ہی نہیں رہی جہاں پیشاب ہے تو وہ ناپاکی نہیں تو اس کو بالکل اڈے ہی کو ختم کر دو تاکہ ہوائی جہاز بیٹھنے کی وہاں پر کوئی حکم نہ لگایا جائے تو یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا ایک طریقہ تو یہ ہے اور وہ احادیث میں ہے میں نے عرض کیا کہ اسی عرابی کی حدیث میں ہے بعض احادیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو یہ مٹی وٹی ہے اس کو کھڑے دو سمجھے نا اور تیسرا طریقہ یہ ہے اور یہ حضرت محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں اور حنفیہ سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکی زمین کی یب سے ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ اثر ہے اثر تابعی ہے اور جس کے رجال جو ہیں وہ رجال قوی ہیں رجال کیسے ہیں قوی ہیں اور وہ مشہور تو ہے ہی اور یہ حدیث جو ہے اور بھی بعض صحابہ سے تہارت یوب سہا پڑھتے پڑھتے رہتے ہیں بہت پرانی آپ نے یاد کر کی وہ ہے تو اہداف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو ہے حدیث پر عمل کرنا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک حدیث میں ایک چیز ہے تو اس کو لے لو دو چیز دوسری میں دوسری چیز ہے تو اس کو لے لو تیسری میں تیسری چیز ہے تو اس کو لے لو تو ہم عامل بالحدیث ہیں لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں حقیقت میں ہم اہل حدیث سمجھے حدیث پر عمل کرنے والے ہم ہیں ہم نے ایسی حدیث بھی جو کسی حد تک کمزور ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا اس کو بھی لے لیتے ہیں فسب والے پانی کو بہا دیا ایک طریقہ یہ بھی ہے اچھا طریقہ ہے خوب پانی بہا دو تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ وہ نجاست نیچے بیٹھ جائے گی زمین میں چلی جائے گی اوپر پانی رہ جائے گا خود بخود پاک ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خشک ہو جائے اور بدبو اس کے آثار ختم ہو جائے تو بھی زمین پاک ہو جائے اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے نہیں تھے جیسا کہ آپ کی مسجد کے دروازے کھلی رہتی تھی اور وہاں پر کتے پیشاب بھی کرتے تھے اور وغیرہ وغیرہ بھی کیا کرتے تھے کتے آتے حدیث میں یہ اس میں کیا کرتے بول براز کرتے تھے لیکن اس مسجد کو کبھی بھی دھلوایا نہیں گیا تو اس میں تہارت یہی ہے کہ تہارت العرض یوبس جب وہ جب وہ خشک ہو گئی اس کو اگر دانے دار ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دو باقی زمین جو ہے وہ کیا ہو جائے گی پاک ہو جائے گی جی بھائی قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول جاء عربي الى المسجد فقال فصاحبه الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى قال ثم امر بدلب فصب عليه جی چل وبه قال اخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزعي عن عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهديه على باله دلوا من ماء على بوله مما ميسرين ولم معسرين تم میسر بنا کے بھیجے گئے ہو تم مؤثر بنا کے نہیں بھیجے گے یہ ہے کہ جب تمہارا معاملہ کسی سے ہو تو آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو چنانچہ مفتی کو اس بات کی تلقین ہوتی ہے خود چاہے اس قول پر عمل کرو جس میں جتنی دشواری کیوں نہ ہو دائم ثم يتوضا منه قال عوف وقال خلاف عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله جي وبه قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه قال عبد الرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ یعقوب ابن ابراہیم یہ حدیث بڑی زبردست قیمتی تھی وہ فرماتے تھے کہ یہ حدیث ہم اس وقت بیان کریں گے جب کہ ہر آدمی کی جیب میں ایک ایک دینار ہو دینار دے گا تو حدیث بتائیں گے ورنہ نہیں ورنہ نہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حدیث کی تعظیم دل میں بٹھانے کی چاہے آپ لوگ بھی حدیث سن چکے ہو کل ایک ایک ہزار روپے لے آئے <laughs> یعنی ان لوگوں کے دل میں اتنی عظمت تھی کہ دینار دے دیا کرتے تھے اور آپ لوگ بھی اگر ہو تو لا سکتے ہو بہرحال منع نہیں جی بھائی یہ بات سمجھو کہ باب الما دائم یہ اس پانی کے بیان میں ہے جو دائم ہوتا ہے یعنی جاری نہیں ہوتا کھڑا ہوتا ہے تو اس میں فرمایا ہے کہ پیشاب وغیرہ نہ کرو تو معلوم یہ ہوا کہ پیشاب کرنے سے دائم پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا تو یہ حضرت امام مالک رحم اللہ کے خلاف حدیث جاتی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یونجس طے پانی کیا ہے پاک ہی پاک ہے اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی اور یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ پیشاب نہ کرو کیوں اس لیے کہ پیشاب کرو گے تو پھر وضو نہیں کر سکو گے اور اگلی روایت ہے کہ پیشاب کرو گے تو پھر غسل نہیں کر سکو گے غسل نہ کر سکنے کا کیا ہے ناپاک ہو جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ تھوڑا پانی جو ہے وہ اس میں اگر پیشاب وغیرہ ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے